عرض کرنا میت آلیا دی طرفوں کھانے دے متعلق وضاحت ہے کہ لوگ اس سلسلے کے اندر لا علمی دی وجہ نال کافی گناہ مبتلا اور اپنے گمان باطل دے نال کو سمجھ دے ایسا نیکیاں کما رہے ہیں مردے بخشوا رہے ہیں کرے اٹھا اٹھا کے فلاں ساتے چلیسنا کھانے پکانے فلا ساتری نوت دلانے دن آنا ہے تے پھر مقصد دا دی دعوت کھانا پکانا ہوں ذرے کثیر خرچ کرتے ہیں سر کثیر مال کثیر خرچ کرنا ادھر یہاں تک کہ قرضہ اٹھا لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں کی دعوت مقصود ہوں صدقہ مقصود نہیں ہوں کہ صدقے واسطے کون خرچ کردہ اٹھا ہے یا اپنی حیثیت تو ود کے کہڑا ہے جڑا اج تک تصا ویک صدقہ کیتا ہو وہ کرتا ہے تو اپنی حیثیت تو ود کے اور کردے اٹھا اٹھا کے اے رسم پوریا کرنا انہوں دلیل اس بات کی کہ دعوت مکانا انہوں دا مقصود ہے اور جی برادری نو خوش کرنا راضی رکھنا رواج ہاں جی، برادری جی بھاجی بھاجی آندے نے اے ہوئی مقصود ہے سمجھ نہیں بات کی آئی ہوں سلسلے دے اندر اے تین چیزاں نو جاننا ضروری ہے کہ ایک ہوندا ہے صدقہ ایک ہوندی ہے ضیافت ایک ہوندی ہے دعوت دعوت ہے کھانے کے لیے کسی کو بلانا ہے کیا کھانے کے کو بلانا دعوت سیافت ہے بن بلائے کوئی آئے تو اس کو کھانا کھلانا سمجھ آئی کہ نہیں مسافر جا رہا ہے تانے دا وقت ہو گیا تو آٹے دیرے دے آگے تو آو پا میں کافر ہے مسلمان ہے کوئی انہوں پاو حتیٰ کے سیانے اندرے پھر کتا بھی دارتے آ جائے میاں تو انہوں بھی روٹی سب نہیں دیئے کافر آ جائے تے ہی سمجھو کتے انہوں پڑھ دیتی سمجھنے بات کی انہوں اٹھوانا تے پہنے اگر زیافت

صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے وہ کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کے لیے ہوتا بات نہیں سمجھ آئی کیا یعنی اس سے محض ثواب مقصود ہوتا ہے اور کچھ مقصود نہیں ہوتا کسی کو راضی کرنا کسی کو خوش کرنا کسی کا پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہوتا اصل اس سے اللہ سے اجر لینا مقصود ہوتا ہے اے ذہن نشین کرنی ہے گل اے ہن اصل نقطہ جڑا جتھوں اینے ممتاز ہو جانا ہے باقی دو اپنے بھراواں تو یا بھنا تو دعوت سے ضیافت گل نہیں سمجھ لگی سوال پیدا ہوگا بھی کیا ضیافت میں ثواب نہیں ملتا بھئی خدا کا بندہ دعوت ضیافت میں ثواب ملتا ہے بات کی دعوت میں بھی ثواب ملتا ہے ظاہر ہے مسلمان کی دعوت جب کرے گا اس میں ثواب ملتا ہے جیسے شادی کی دعوت ہوتی ہے وغیرہ دعوت میں بھی ثواب ملتا ہے لیکن اگر اس میں کوئی حرام کام نہ ہو مقصد نجائز نہ ہو تو دعوت میں بھی ثواب ہے ضیافت میں بھی لیکن فرق یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے نا کہ قصد اس میں قصد اور ارادہ مقدم کون سا ہوتا ہے دعوت اور دعوت میں جن کو بلایا جاتا ہے ان کا اکرام مقصود ہوتا ہے ان کی تعظیم مقصود ہوتی ہے بعد میں ثواب مقصود ہوتا ہے ضیافت میں مہمان نوازی مقصود ہوتا ہے مہمان نوازی کے ذریعے پھر ارے بھائی جو صدقہ ہوتا ہے اس میں مقصود ہی پہلے ثواب ہوتا ہے اللہ کو اللہ تعالی کو راضی کرنا اللہ کے لیے کام بات نہیں سمجھ اب جو میت والے ہیں نا اہل میت ہیں اہل میت کی طرف سے جو صدقہ ہے پکایا پکانا ہے یا ویسے کچھ دینا ہے بلا تفصیص کسی کو دے دینا اس میں تفصیص نہیں بات نہیں سمجھ آئی اگر کوئی تخصیص کرے گا بھی صحیح نا تو قصد میں تخصیص نہ ہوگی ارادے میں تخصیص نہ ہوگی جیسے صدقہ مقصود ہے اور طلبا بلا لیے طلبا کو کھلانا ہے اب یہاں پر یہ بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ طلبا کو بلا کر اگر صدقہ پکاتا ہے طلبا کو بلا کر کھلا دیتا ہے جی مسجد کی طرف سے جیسے عام یہ چلتا ہے تو کیا بھائی یہ دعوت دعوت نہیں اللہ کے بندے اس کا مقصود صدقہ صدقہ کھلانا ہے اللہ کے لیے تعام پکا کر کسی کو کھلانا ہے اس نے سوچا کہ افضل کھلانا ان کو ہے تو ان کو بلا لی بات نہیں سمجھ آئی تو تخصیص اس کا مقصد نہیں ہے تخصیص ایک عارض ہے ہے عارضی طور پر ہو رہی کہ ان کو کھلانا افضل ہو رہا ہے بات نہیں سمجھ آ رہی یا طلباء ہیں دین کے طلباء کی خدمت جو ہے اس میں زیادہ اجر ہوتا ہے تو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے اب صدقہ صدقہ تو صدقہ جو ہے میت والوں کی طرف سے مرنے کے بعد سے لے کر ہمیشہ کے لیے جائے میت خا چار پائی پر پڑی ہے آپ اس کے لیے سب کا دیکھ پکا دیں صدقے کے لیے کھلا دیں کسی کو کھلا دیں مسکینوں کو بہت اس میں کسی فقی کا اختلاف نہیں ہے کسی بھی فقی کا اختلاف نہیں ہے سب نے اس کو آسن لکھا ہے سمجھ بات کی پکایا نا ہوں شواف ہوں حنافلہ ہوں کوئی میت کی طرف سے صدقات و خیرات جو ہے نا ان کو سب نے مستحصل لیا یہ اجر و ثواب کا کام ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر میں نے بات لیکن حضرت جی جو میت کی تال میت کی طرف سے دعوت و ضیافت ہے اب یہاں پر یہ بھی ذہن خیال کرنا ہے کہ یہاں پر ضیافت بھی دعوت کے معنی میں بولا جا رہا ہے کیونکہ ضیافت دعوت ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے ہمارے عرف میں چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بات سمجھنا بھائی دعوت والے آ جاتے یعنی میں نے اپنے دوستوں کو بلایا دعوت کی بزرگوں کو بلایا دعوت کی میں کہتا ہوں مہمان باہر بیٹھے ہو جلدی کرو حالانکہ میں نے جو دعوت کی ہے وہ مہمان تھوڑے جسے میں ان کو مہمان کہہ رہا ہوں وہ اصل میں دعوت ہی ہے الفاظ بھی بتا رہے ہیں ضیافت کے لفظ بھی بتا رہے ہیں ضیافت ضیا ضیوف اضاف یوزیف اضافہ سمجھ آ رہی کہ نہیں کہ جو تم نے کھانا وغیرہ تیار کیا وہ اچانک آ گیا وہ اضافی ہے بات نہیں سمجھ آئی کہ قصد نہیں ہے اس کے لیے وہ اچانک ہے اچھا جی اب بات یہ ہے حضرت خیر یہ بھی قانون ہے کہ جو تشمیہ ہوتا ہے اس کا طرز جو ہے نا افراد وہ ضروری نہیں ہوتا صاحب آپ کے لیے بات کر رہا ہوں سمجھ بات کیا یعنی ہی یعنی نہیں ہوتا کہ ہر ضرور ہر مقام پر وہ مناسبت ہونی چاہیے ضرور نہیں خیر اچھا تو اب جناب جی جو دعوت و ضیافت ہے نا دعوت یعنی ضیافت بمانا دعوت کی جافت کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر کسی کے گھر مسلمان کے گھر بہت اچانک مسافر آ گیا کوئی مہمان ہو گیا تو جاہل ہوگا جو کہے اس کو کھلانا آرام ہے میت والوں کی طرف سے اس کا کھانا آرام ہے کیوں جو فکر میں میں نے پڑھا تھا وہاں پر لکھا تھا آل میت کی طرف سے زیافت آرام ہو پاگل کا بچہ وہاں پر زیافت دعوت سمجھ بات کی جی جی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جناب وہ کوئی مہمان آ کر بنے تو اس کو کھوائے کھلائے تو وہ <laughs> ہاں میت کے لیے جو آئے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تعزیت کرنے کے لیے آئے اب اس کے لیے پکا کر رکھنا اور اس کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے دعوت ہو گئی ضیافت ہو گئی میت والوں کی طرف سے وہ آگے میں اب ملتان کی حادرت جی وہاں پر ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا انہوں نے خربوزے کاٹ کر سامنے رکھ دی دوست تھے میرے مطلب تقریر وغیرہ سنتے رہتے ہاں جی۔ انہوں نے جب خربوزے کاٹ کر رکھے وہ بندے پیسے والے تھے میں نے کہا بات یہ کھانا تو تربوز تو حضرت جی میں نے کہا ہمارے لیے آرام ہے کھانا یہ تو نہیں کھا سکتا ہاں جی، بڑے بڑے مفتی کڑپ کڑپ کر جاتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا حضرت جی آرام ہمارے لیے جی، وہ ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا میں کہا حضرت یہ دعوت ہے یا یہ ضیافت ہے میت والوں کی طرف سے میں آیا ہوں تو یہ آئے ہیں اگر میں نہ آتا تو یہ نہ آتے یہی مانا دعوت و ضیافت کا ہے میت والوں کی طرف سے جو حرام کیا نے نے جس کو صحابہ کرام فرمایا ہم نوحا سے شمار کرتے تھے یعنی جس طرح نوحا حرام ہے یہ بھی حرام ہے سمجھ بات کیا میں نے کہا حضرت یہ صدقہ ہوتا تو میں آتا نہ آتا یہ ہر صورت میں آتے لیکن بتائیں آپ نے ہمارے لیے آپ نے یہ سوچا ہے نا یار وہ آیا بری بات ہے کھانے کے بغیر کچھ کچھ کھانے کے بغیر کشتی چلا جائے تو بری بات ہے اسی کو دعوت کہتے ہیں یہی میت والوں کی طرف سے آ رہا حیران ہو گیا جناب میں نے کہا اب ایک ہیلا ہے اس کو حلال کرنے کا وہ آپ کریں گے تو ان درویشوں کے لیے حلال ہو جائے گا یہ سودا میں بھی کھا لوں گا کہنے لگا کیا میں نے کہا آپ نیت کریں کہ میت کی طرف سے اس کو صدقہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا چاہتے ہیں اب وہ جو پہلا قصد اور ارادہ تھا تمہارا وہ باطل قرار پائے گا پہلے آپ کا ارادہ تھا کہ چشتی آیا ہے اس کی تعظیم اکرام کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں بری بات ہے کہ چشتی آئے اور واپس چلا جائے کھانے کچھ کھانے کے بغیر تو یہی کیونکہ ہم میت کے سلسلے میں آئے ہیں تعزیت کے سلسلے میں آئے ہیں اب ہمارا کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اگر آپ صدقہ کریں گے تو پہلا قصد ارادہ آپ کا باطل ہو جائے گا اب یہ قصد ارادہ اس پر غالب آ جائے گا تو یہ بعد میں ہم کھا سکتے ہیں پھر یہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا اس نے ایسا کیا پھر ہم نے کھا لیا یہ پہلے بات تو سنی آپ نے کبھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے الحمد للہ سمجھ بات کیا آئی یہ حوالہ صدری حوالہ ہے جی یہ الہامی باتیں ہیں یعنی اگر آپ کہیں گے کتابیں تو کتابیں تو بھری پڑی ہیں لیکن اس طرح سمجھنا جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے یہ نہیں ہے کہ میں باللہ من اللہ کوئی مجتہد بیٹھا ہوں ہے ہاں جی اس طرح کا کہ میں خود اجتہاد کرتا ہوں اور کسی کا حوالہ مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نہیں نہیں میں مقلد ہوں ہاں جی متبع ہوں مقلد تو نہیں کہنا چاہیے متبع کہنا چاہیے سمجھنے بات کی آئی ہماری تقلید جو ہے وہ بھی اتباع ہے تقلید نہیں ہے سمجھنے بات کی آئی ہاں تو حضرت جی بات یہ کیونکہ تقلید جو ہوتی ہے نا اس میں یہ نہیں دیکھا تھا, تھا کہ یہ اللہ رسول کا حکم بتا رہا ہے یہ تصور میں بھی نہیں ہوتا اتباع یہ ہوتی ہے کہ یہ تصور میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ رسول کا نائب ہے اللہ رسول کا حکم سناتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں اب ہمیں دلیل یہ دے نہ دے ہم اس کو مانیں سبحان لیکن کیونکہ لحاظ میں اللہ رسول ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو اتباع کہیں سمجھنے بات کی جو اما کرام کے مقلدین ہیں یہ مقلد جو کہتے ہیں یہ متبع پر مقلد کا اطلاق ہو رہا ہے حقیقت میں متبع ہے مقلد نہیں ہے یہ سمجھ بات کی تقلید ہم کرتے تھے اب وہ کفار مشرقین مکہ یا ہندو لوگ یا اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں کیوں ان کے لحاظ میں خدا رسول ہوتے ہی نہیں ہیں بات نہیں سمجھ آئی یہ ایک نئی چیز ہے کسی کو معلوم نہیں جی۔ یہ امام سروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے قواعد التصوف میں یہ کتاب بات ہے تقلید محض نہیں ہے اچھا اب حضرت جی جو لوگ یہ رسمیں کرتے ہیں کون ساتھ چلیس وغیرہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر برادری کو کھلانا مقصود ہے برادری کی دعوت مقصود ہے تو حرام اگر اللہ تعالی کے لیے صدقہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا مقصود ہے تو پھر لیکن ان کے کچھ کرائن ایسے ہیں کچھ احوال ایسے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ ان کے عزائم اور ارادے غلط ہیں اور یہ لوگ حرام کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے شروع شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر سب کا مقصود ہوتا تو اتنا مال کثیر خرچ کیوں کیا جاتا ہے یہ تکلفات کیوں کیے جاتے ہیں قرضہ کیوں اٹھایا جاتا ہے برادری کیوں بلائی جاتی ہے دعوتیں کیوں دی جاتی ہیں اگر سب کا مقصود ہو تو برادری آئے نہ آئے کسی بیوقوف کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور پھر وہ قرضے اٹھا رہا ہو یا حیثیت سے بڑھ کر مال خرچ کر رہا ہو کبھی دیکھا کسی کو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ لوگ بد اعتقادی کا شکار ہو چکے ہیں ہاں جی اور یہ ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے اور جو مولوی طبقہ ہے وہ کیونکہ ان کو خبردار کرتا ہی نہیں تنبیہ کرتا ہی نہیں اس وجہ سے وہ یہاں بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اس ان رسموں کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں نہ کوئی کرے تو تانے مارتے ہیں برادری میں اگر کوئی نہیں کرتا تو متون ہوتا ہے ہاں جی اس کو ملامت کرتے ہیں اور یہاں تک صورت حال ہو چکی ہے حضرت جی کہ یہ میرے گھر کا واقعہ ہے دور جانے کی بات ہے دور کا مسئلہ نہیں ہے گھر کی بات میرے سالے کا بیٹا فوت ہو گیا بچہ تھا چھوٹا سا بے بیمار تو اس کے سسر نے دو دیگیں چڑھا دی دو دیگیں فوراً ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا اس نے چڑھوا دی اس نے کہا پکاؤ میری برادری آنے کیا کہیں گے مجھے شرافت صاحب ناتھ خان اس کی بات شرافت ناتھ کا نہیں بات کر میں گیا تو دیکھا دیکھ پک رہی ہے میں نے کہا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ کہنے لگے جی شرافت صاحب نے کہا ہے پیسے میں لگاؤں گا برادری آئے گی کیا کہیں گے ہم برادری کے پاس جب جاتے ہیں وہ پکاتے ہیں ہاں، یہ شادی والا چکر ہو گیا کہ نہیں یہ ہے وہ لانت جو عام پڑ گئی ہے یہ لانت ہے لانت میں کہتا ہوں کہ ہماری آج کی جاہل عوام جاہل ملا جاہل علماء یہ بھی عجیب بات ہے جائل اور علماء ہمارے جاہل بزرگان یہ پیران طریقت جو بیٹھے ہوئے ہیں درباروں پر یہ جاہل جو بزرگان دین ہے نا لوگوں کے مظلوم یہ قیامت کے روز ان کے نام اعمال جب کھلیں گے تو جو ان کے خیال اور گمان میں نیکی ہوں گی فرد ہوں گے واجب ہوں گے تو جب کھلیں گے وہ حرام اور کبیرہ گنا اور کفریات ہوں گے محض اس وجہ سے کہ ان جو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا حرام حلال کیا کفر کیا ایمان کیا ہے جی، جیسے سکول کو فرد سمجھ رہے ہیں تعلیم سمجھ رہے ہیں اسی طرح کئی کفر ان کے ہوں گے جو ہوں گے کفر لیکن یہاں پر وہ دنیا میں رہ کر ان کو اسلام اور دین اور فرد اور خدا کے رضا کے اسباب اور وسائل سمجھ رہے ہیں جناب بالم کا مریں گے تو جنت ہماری پکتی کیوں کہ ہم تو دنیا میں رہ کر نیکیے ہی کی ہے اگر کوئی گنا ہوا ہے تو وہ تو غلطی سے ہوا وہ پھول چوک کر ہو جاتا ہے ورنہ آپ جان بوجھ کر تو سب نیکیاں کر رہے ہیں بادری سمجھا آپ جناب جی وہ میں نے کہا جا بے وقوف جہل یہ تم نے کیا ظلم کیا اگر تم کہو ہم صدقہ کر رہے ہیں اس کی بخشش کے لیے اس کی تو یہ تو انتہائی جہالت ہے نبی اور بچوں کی بخشش سوچنا بھی جائز نہیں دیکھیں آپ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں بڑوں کی دعا کیا ہوتی ہے اور بچوں کی دعا کیا ہوتی ہے بتائیں اللہ مغفر لحینا و میتنا بڑوں کے لیے یہ ہوتی ہے کیا ہے عمر صاحب بیٹھے ہیں عمر کدھر بھاگ گیا ہے اللہ مغفر لحینا اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ کہتے ہیں آپ ہے اور بچے کے لیے کیا دعا ہوتی ہے جہل ہولانا آجرا فرسا اے اللہ اس کو ہمارے لیے بخشوانے والا بنا دے اس کے لیے یہ دعا ہوتی ہے یا اللہ اس کو ہمارے لیے بخشوانے والا بنا دے یہ نہیں ہے کہتے ہم یا اللہ اس کو بخش دے ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخشوانے والا بنا دے تو اگر اس کے لیے بخش جائز ہوتی تو یہاں پر یہی کہا جاتا جو بڑوں کے بڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے کیوں شاہ جی کبلا اور سمجھ نہیں آ رہی مسئلے کی آ رہی توجہ ہے نا جی، جی، تو ثابت ہوا حضرت جی ان کے لیے بخشش کے وسیلے بہانے ڈھونڈنا یہ جائز اسی طرح نبیوں کا حکم ہے ان سے بھی بلکہ آلہ ہے نبیوں کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ کسی نبی کو بخش دے اور قرآن حکیم میں جہاں کہیں بخشش کا آیا ہے وہ نبی اگر اپنے لیے بخشش مانگتا ہے تو وہ سمجھنا محض ہماری تعلیم مقصود ہے حقیقت نہیں ہے اور جو نوز باللہ جو امتی نبی کی بخشش مانگے ہو سکتا ہے کفر تک پہنچ جائے کہ کفر بن جائے گا ہاں سوچنا بھی نہیں بات نہیں سمجھ آ رہی دیش تو میں نے کہا یہ تمہاری وہی دعوت ہے برادری کی یہ حرام ہے حضرت جی دے گئے ابھی پک وہ چولہے پر کھڑی تھی تو میں نے اتروا دی اور پھر یہ اصول ہے شریعت کا کہ جو کام مباح ہوں جائز ہوں یا اور لوگ ان کو جو ہے وہ مستحب سے واجب یا فرض تک سمجھنے لگ جائیں یا پھر یہ ہے کہ اس ان کے اندر ان مستحب کاموں کے اندر ایسے برے کام اور برے عزائم شامل ہو جائیں کہ وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے لوگوں سے تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دوں ہاں صرف ختم کر دوں تاکہ ان لوگوں کے خبیص جو ذہن بن چکے ہیں وہ ختم بات نہیں سمجھ جائے لیکن یہ مستحبات اور مباحات کے لیے ایسا حکم ہے واجب اور مقدہ ان کے لیے نہیں ہے یہ سمجھنا ان کے لیے حکم نہیں ہے اس کا مطلب یہ نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو رسمیں چل رہی ہیں نا یہ ختم کرنے جان بوجھ کر میں نے میرے والدہ صاحبہ ختم میں نے کیا کیا والدہ صاحبہ کی طرف سے صدقہ کے طور پر درویشوں کو پیسے تقسیم کر دیا میں زیادہ اجر ہے زیادہ ثواب ہے ہم وہ کام جب ہمارا مقصود اس کو بخشوانا ہے تو جس میں زیادہ اجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے اور اس کی بخشش کا بہانہ زیادہ ملتا ہے تو بھائی ہمیں وہ کام کرنا چاہیے ہم ادھر کیوں نہیں جاتے آپ جب کھلاتے ہیں زانی کھا جاتا ہے شرابی کھا جاتا ہے یا ہم جو رسمیں چلتے ہیں جس طرح پکایا جاتے تھے کہ پکا کرائے کر کھا جاتا ہے میں نے کھا جاتا ہے مرتد کھا جاتا ہے بے دین زندگی کھا جاتا ہے نیچری کھا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نشہ ہی کھائے گا نشہ بڑھے گا بے دین کھائے گا بے دینی بڑھے گی بغیرت کھائے گا بغیرتی بڑھے گی زانی کھائے گا زنا بڑھے گا آپ کس کو تقویت دے رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تقی میرا کھانا صرف پرہیزگار شخص کھائے سمجھ آئی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر بلا کر کھلانا ہے یا آپ کے دل کے اندر کھلانے کی تمنا ہے تو پھر پرہیزگار تلاش کرو ہاں اگر کوئی آپ کے خواہش کے بغیر کوئی مہمان آ جاتا ہے نا خود بخود کوئی آ جاتا ہے آپ بلاتے نہیں کوئی آ جاتا ہے تو کافر بھی وہ کھا جائے گا وہ تو مہمان نوازی ہے نا اسے فرض ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ ضیافت پتہ بات نہیں سمجھ آ رہی لیکن کھانے کھلانے کا جو قصد و ارادہ ہو تو تم دین دار کو تلاش کرو تاکہ دین دار کے کھانے سے دین میں مضبوطی آئے جرائم میں نہیں گناہوں میں نہیں بدکاریوں میں نہیں کت میں مضبوطی آئے دین میں مضبوطی اور الحمد وہ میری ہی نصیحت کا نتیجہ تھا کہ میرے جی فوت ہوئے تو میرے جو سالے تھے انہوں نے ایک ہمارے درویش کو کتاب لے کر دے دی بتاو شامی شریف کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ طالب علم کو ایک قلم دے دینا ٹوٹا ہوا قلم جو پہلے ٹوٹے ہوئے قلم بھی چل جاتے تھے نا ہاں. کیونکہ وہ پین قلم ہوتے تھے دوسرے گانے والے قلم جو ہوتے تھے نا تو وہ تو پیچھے ٹوٹا ہوا بھی چل جاتا ہے نا اگر منہ سے جی، تو ٹوٹا ہوا قلم بھی جو اس کو دے دیتا ہے نا تو دوسروں کو کروڑوں روپے صدقہ کرنے سے وہ زیادہ سوال ہے کیوں کہ جہاد اور علم دین یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر دین اسلام کا قیام ہو دین اسلام قائم رہتا ہے جہاد اور علم دین سمجھنے بات کیا ہے ہاں یہ اسلام کا سکون بات نہیں سمجھ آئی یعنی آپ کہیں گے جی ہم نے تو ستون پانچ پڑے ہیں ان میں سے تو یہ دو نہیں ہے ارے بھائی یہ ان کے بھی ستون ہے اگر یہ نہ رہے تو وہ بھی نہیں رہتے نہیں سمجھ آئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا پانچ ارکان اس کا مطلب ہے اعظم ارکان یہی ہے سب سے یعنی بڑے شمار کیے جاتے ہیں ورنہ یہ نہیں ارکان یہی ہو رہا ہی نہیں نہیں بات سمجھ آ رہی ہاں اس پر تنبیہ کی ہے طبقات القبرا میں امام ابن الصبکی رضی اللہ تعالی جو میں کہہ رہا ہوں آپ ارکان مراد ہے مراد نہیں سمجھ آئی تو آپ جناب جی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرف ترغیب دلائیں بھائی کو دیں دین کے ہوں ہاں یہ سکولی اور تنظیمی طلبا کو دینا حرام ہے تنظیم المدارس والے کو دینا حرام ہے اس کو نہیں دے سکتا وہ تو وہ تو اسلام کا قاتل ہے انگریز کا ٹٹو بن رہا ہے انگریز کے ٹٹو نہیں دے سکتے رسول اللہ کے غلام کو دے سکتے تنظیمی ملا کو صدقہ دینا حرام ہے اس کو دینے کی بجائے کھوتے کو دے دو گدے کو دے دو کچھ مل جائے گا اس خنزیر کو دو گے تو ذرہ برابر ثواب کیا الٹا گنا ملے گا اگر آپ جان بوجھ کر دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا تنظیم ملا ہے بات نہیں سمجھ آ رہی وہ مفتی ہو وہ شیخ الحدیث ہو وہ محتمم ہو وہ طالب علم ہونا حرام تو بھائی لوگوں کو بتاؤ اس طرح خرچ کرو گے تو زیادہ اجر ہوگا اور مجھے زیادہ جو ہے وہ اس کے بخشے جانے کے جو ہے نا وہ مواقع ہے اور توقعات زیادہ ہو سکتی ہیں سمجھ بات کیا پکا بخشوانے والی بات جال کا بچہ کرے گا اس کے کی بن جاتا ہے جو کرو گے بس ایسا کرو گے تو پکا بخشا جائے گا بلانتی کا بچہ ہے جھوٹ بول ہے اللہ تعالیٰ پر ویل اللہ اللہ تعالیٰ پر قسمیں کھانے والوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی قسمیں کھانے کا کیا مطلب ہے قسم کھا کر یعنی اسی طرح پکی بات کرے اللہ اس کو بخش دے گا اس کو نہیں بخشے گا بات نہیں سمجھے ہاں ایک کافر ہے کافر تو اس کے لیے کہتے ہیں یوں بھی ہوں خدا تعالی کافر کو کبھی نہیں بخشے گا وہ بھی اس وجہ سے کہ اس نس میں فرما دیا ان اللہ اللہ یک پھر یشرا کبھی اس وجہ سے ہم آدمی طور پر کہتے ہیں لیکن دوسرے ان کے علاوہ کافروں کے علاوہ جو مومنین ہیں تو وہ کی جو تعطل مشیت ہے وہ یک پھر المشا ہے نا ان اللہ اللہ یک پھرو شرک بھائی یغ پھرو ماں کا لے معیشا تو کیونکہ وہ تاکل مشیت اور تا مشیت الہی مبہم چیز ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے نامعلوم چیز ہے جب نامعلوم ہے تو ہم کسی کے متعلق فیصلہ جنتی اور جانمی ہونے کا نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کو نبی کہا جائے کہ یہ منافق تو کافر کے ذمہ منافق تو کافر کے ساتھ ملاقات ہے نا اس کا الگ حکم نہیں ہے کون سی وہی میں شخص کی بات کر رہا ہوں شخص میں فرق ہوتا ہے نہیں جی نہیں میں جواب دے رہا ہوں اس پر غور کرو ایک ہے یہ کہنا کہ اہل سنت جنتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں شک نہیں کیونکہ اہل جو بھی جنت میں جائیں گے وہ اہل سنت ضرور ہوں گے تو اہل سنت کا جنتی ہونا تو حتمی ہے یقینی ہے لیکن اب یہ معلوم نہیں کہ میں اہل سنت میں سے ہوں اور اسی میں مر جاؤں گا یہ پتا نہیں ہے یہ یقین نہیں ہے جب اس بات کا یقین نہیں ہے تو کسی کے شخص کے متعلق یہ فیصلہ دینا کہ یہ پکا جنتی ہے یہ جائز نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے جی۔